نخم ن شیشہ و سب ن جام لے کے چلتے ہیں نخم او صبح ن جام لے کے چلتے وہ عشق کی مستی دوام لے کے چلتے نہ خم نہ شیشہ او صبح نہ جام لے کے چلتے وہ عشق کی مستی دوام لے کے چلتے وہ عشق کی مستی دوام لے کے چلتے نگاہ عشق ہم کی ایک جہاں کو مست کرتے جاتی ہیں مست کرتی ہے نگاہ عشق ان کی ایک جہاں کو مست کرتی ہے وہ دل میں عشق حق کا ایسا جام لے کے چلتے ہیں وہ دل میں عشق حق کا ایسا جام لے کے چلتے ہیں وہ عشق حق کی مستی ہے دوام لے کے چلتے ہیں نہ خم نہ شیشہ ہو سب نہ جام لے کے چلتے چلتے ہیں جو بار بار ہم گرے اٹھائیں بار بار وہ اٹھائیں بار بار وہ جو بار بار ہم گرے اٹھائیں بار وہ راہ حق میں ہم کو گام گام لے کے چلتے ہیں وہ راہ حق میں ہم کو گام گام لے کے چلتے ہیں وہ عشق حق کی مستی دوام لے کے چلتے نہ خم نہ شیشہ او صبح نہ جام لے کے چلتے جنہیں وہ خود پلائے ان کا پوچھتے ہو حال کیا پوچھتے ہو حال کیا جنہیں وہ خود پلائے ان کا پوچھتے ہو حال کیا کہ خم کے خم تو ان کے تش کام لے کے چلتے ہیں کہ خم کے خم تو ان کے تش ناکام لے کے چلتے ہیں عشق کی مستی ہے دوام لے کے چلتے ہیں نہ خم نہ شیشہ و صبح نہ جام لے کے چلتے ہیں نہ ان کو جاہ کی طلب نہ ان کو نام سے غرض نہ ان نام سے غرض نہ ان کو چاہ کی طلب نہ ان کو نام سے غرض کہ وہ تو عشق سید الانام لے کے چلتے ہیں کہ وہ تو عشق سید الانام لے کے چلتے ہیں وہ عشق ہاں کی مستی دوام لے کے چلتے ہیں نہ خم نہ شیشہ و سب نہ جام لے کے چلتے ہیں چھپاتے لاک ہیں مگر چھپے گا کیسے عشق حق چھپے گا کیسے عشق حق چھپاتے لاک ہیں مگر چھپے گا کیسے عشق حق وہ چشم عشق بار جب مدام لے کے چلتے ہیں وہ چشم عشق رشک بار جب مدام لے کے چلتے وہ عشق ہاتھ کی مستی دوام لے کے چلتے ہیں نہ خم نہ شیشہ و سبو نہ جام لے کے چلتے ہیں لٹا دیا خدا سے اپنا جان مالو آبرو جان مالو آبرو لٹا دیا خدا اپنا جان و مال و آبرو وہ اپنے ساتھ بس خدا کا نام لے کے چلتے ہیں وہ اپنے ساتھ بس خدا کا نام لے کے چلتے ہیں وہ عشق ہاں کی مستی دوام لے کے چلتے نہ خم نہ شیشہ و صبح نہ جام لے کے چلتے تجھے بھی عشرت ہزی ملے وہ فیض شیخ سے ملے وہ فیض شیخ سے تجھے بھی عشرت ہزی ملے وہ فیض شیخ سے جو فراہ راہ کے خوش خرام لے کے چلتے ہیں جو فراہ راہ کے خوش خرام لے کے چلتے ہیں وہ عشق کی مستی ہے دوام لے کے چلتے ہیں نہ نہ شیشہ و صبح نہ جام لے کے چلتے ہیں وہ عشق کی مستی ہے کے چلتے ہیں